اب آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامد برکاتم العالیہ حضرت مولانا محمد ایوب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم قابل صد احترام علماء کرام حاضرین محفل ابھی ایک سابقہ آفیسر کہہ رہے تھے سیال سیالکوٹ میں ایک سو چالیس کنال پر مشتمل کوٹھی کچھ قادیانیوں کا تذکرہ اس انداز میں کر رہے تھے میں کہوں گا ایک سو چالیس کنال کی کوٹھی کیا زفر اللہ خان نے ماچس کی ڈبی کے اوپر سائن کر کے لوگوں کو ہیڈ ماسٹر لگایا تھا ڈسکا کے ساہی میں برادری کا نام لے کے کہہ رہا ہوں ڈسکا کے جٹ ساہی بائیں ہاتھ پہ زفر اللہ خان سائن کرتا اور دس دس دیہڑے سجے ہاتھ ستنجا کر دے رہے یہ ہاتھ خراب نہ کیتا کہ سائن اگا کے نوکری لینی ہے میں نے برادری کا نام لے کے بات کی ہے اس خبیص نے اس خناس نے میں کہا کرتا ہوں شاید مولانا امجد خان صاحب میری بات سے اتفاق کر جائیں یا زمانہ حریت کے دل دادا شاہ صاحب کے دل دادا ابو الکلام کو ماننے والے اتفاق کر جائیں کاش جب نعرہ لگایا تھا تم نے ابھی کہا گیا اگر تم لا الہ الا اللہ کا تذکرہ نہ کرتے شاید شبیر احمد عثمانی میدان میں نہ آتا تھانوی میدان میں نہ آتا دیگر علماء میدان میں نہ آتے میں کس کہتا ہوں تمہارے نہ ہندوستان میں پاؤں ٹکنے تھے نہ کسی اور جگہ پہ ٹکنے تھے تم نے اس وقت لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہم مقدس نعرہ سمجھتے تھے سمجھتے ہیں کاش پورا نعرہ لگا دیتے آج مصیبتیں ختم ہو جاتی آج نال دیادی لبنا ہے نا لو آد چکی پھرو ہاں یہ قادیانی گروپ ماچس کی ڈبیوں پہ سائن ہاتھوں پہ سائن پھر اس کے بعد سب سے بڑا ہربا کڑی دے لو تے کڑی لے لو یہ نواں ڈراما شروع کیتا ہے نا ادھر ادھر کے مربی صاحب ہیں ان کی نسل ڈسکا میں اس کے بھائی انگلینڈ وغیرہ جرمن وغیرہ چھٹی شادی وزیر آباد میں ایک مسلمان لڑکی سے ہوئی ماں تک بات پہنچی رشتہ ہوا بھائیوں نے کہا یہ مرزائی ہیں انہوں نے کہا مرزے مغل مرزے اس نے کہا کوئی جاٹو ہوتا ہے کوئی بٹ ہوتا ہے اگر یہ مرزائی تو کون سی قیامت آ گئی نے کہا پہنا مرزائی اور جٹ بٹ نہیں یہ مرزائی مذہب ہے یہ کافر ہیں اس نے ایک پیر صاحب کے پاس دو نمبر کلمہ پڑا ہمارے محلے میں رہتا ہے اس کے گھر کی دیوار اور ختم نبوت مسجد کی دیوار ایک ہے کسی نے اس کو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا کئی مرتبہ لڑکی کو گھر بھیجا ہے مارا ہے اس بات پہ کہ ربوا میں چلو بیت فارم پور کرنا ہے دولت دکھا کے یا لڑکی لیتے ہیں یا لڑکی دکھا کے مسلمان لڑکا لیتے ہیں اور مولانا مرتضی صاحب ارشاد فرما رہے تھے ہمارے مبلغ ہیں بلکہ ہمارا اسکالر آدمی ہی ہے مولانا اللہ صاحب کی اللہ عمر دراز کرے یہ ان کی تربیت یافتہ ہیں ان کا سب سے بڑا حربہ آج کے دور میں کوئی ناراض ہوتا ہے سو مرتبہ یا جتنے اینکر پرسین ان میں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کو ان دیوسوں نے پٹی پڑھایا اور ایک جملہ پڑھایا ہے ملہ کی نفرت مسجد کی نفرت عالم کی نفرت اور ان کے دل میں یہ بات بٹھلائی ہے طالب علم مولوی سیپی پکھے یہ ان کو نفرت دلا رہے ہیں تاکہ مولوی سے بدزن ہو کر یہ دین سے بھاگیں تم چیخو چلو رو پیٹو تم منت الرحمان کی کی کرتے کرتے ہو ہو تم تم پھر منتے الٹے جاؤ ملا ملا تمہاری کھوپڑے سے باہر نہیں نہیں نہیں آئے گا جدو تک زندہ ہے نا ختم نبوت کھ ہوتا اس کو کچھ ہوگا ساری عمر بارہ سال تم بکواس کرتے رہے طالبان طالبان طالبان ہوں پیو من آ گئے ہو نا ہوں پٹھے لٹک گئے ہو نا بارہ سال تمہارے تانے ہم نے سنے ہم نے بارہ سال پہلے کہہ دیا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے شیر ہیں یہ غلیلوں والے شیر ہیں یہ نام لگے تیری فورس بھاگ جاتی ہے اخبارہ نہیں پڑھ دے آج کل دے مولوی تصویر پھاڑ لینا اچھی واگ نل چار وردی والے کو لنگ دیا کہہ دینا اللہ اکبر ادھے ادھے ڈک پہ دینا ادھے ادھے یہ تو وہ لوگ ہیں اور یہ بیرونی دنیا سے امداد کھانے والے ہیں ان کی یہ حربیں ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے اور ہمارے لوگ بھی کانفرنس میں بڑے مضبوط ہیں کانفرنس ہو جائے گی اس سے بڑی ہو جائے گی کامیاب کانفرنس وہ ہے جس سے آپ پیغام لے کر میدان میں جائیں اور اپنے معاشرے میں کام کریں لوگوں کو ان ناصروں سے آپ دور کریں ختم نبوت کا لٹریچر پڑھیں لوگوں میں تقسیم کریں اس کے لیے جان مال آل اولاد لگائیں ضروری نہیں کہ چندے دی بساں جب گیا ہو تھوڑا جا اپنے لئے بھی دھیان کر لو نا تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آخر میں میں تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا اپنے علاقوں میں جا کے ختم نبوت کے حوالے سے کام کریں پارٹیاں چھوڑیں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے شاید قائد جمعیت مولانا سمیلاک صاحب شاید قائد جمعیت مولانا فضرمان صاحب یا باب کل آئیں آپ پارٹیاں چھوڑ کے ختم نبوت کے لیے کام کریں مجھے بارہا کہا گیا ہے ان کا تعلق ادھر ہے ان کا تعلق ادھر ہے میں کہا میرے پیو کا بھی تعلق ایتھے سی تھی میرا بھی تعلق ایتھے ہی ہے میرا جنازہ بھی ایتھے ہی نکل رہا ہے سیاسی تعلق مانتا ہوں مولانا سمیلاک کے ساتھ اور رہے گا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ کام ساری زندگی ہم نے کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی کام کی توفیق عطا فرمائے ہم علیہ اللہ